ہزار مرتبہ ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے غفار ہے اور ذرا ذرا سی چیزوں پر اللہ رحمان کر جاتا ہے ایک کالا دھبا اور ایک سیاہ داغ رہ جاتا ہے ویشی رضی اللہ تعالی جنہوں نے ہندا کے اشارے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا کلیجا چبایا تھا اور آزاد انسانی کا دنیا میں پہلی مرتبہ کسی نے ہار بنایا ہار موتیوں کا ہوتا ہے پھولوں کا ہوتا ہے لیکن ہندا کو اس قدر دشمنی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ہندا نے حکم دیا ویسی اس وقت ایمان لائے نہیں تھے ان کے آگا کے ٹکڑے ٹکڑے کرو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کان ناک انگلیاں اسے رسی میں پرو کر اپنے گلے میں ڈال کر ہار پہنو اور کرو اللہ کے حبیب تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ غمگین ہوئے اس شہادت سے دن میں روتے رات میں روتے ایک مرتبہ سے نماز جنازہ میں آپ کو تسلی نہیں ہوئی دو مرتبہ سے کے جانے کا نام نہیں لے رہا تھا قرآن شریف کا آپ مطالعہ کریں احادیث کا مطالعہ کریں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ وہاں تو عالم جناب محمد نے نبی کے دل کو دکھایا وہ میرے راستے سے ہٹ گیا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت بندگی اور محبت کے ثبوت کے لیے آقائے تو دو عالم جناب محمد الرسول اے اگر تم صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنا چاہتے ہو آقا فرماتے ہیں تم میرے راستے پر چلو میرے نقش قدم پر چلو یو اللہ میرے راستے پر چلنے سے اللہ تم سے محبت کرے گا تو آقا تو آدم صلی اللہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے واقعے سے لیکن جب ایمان اور اسلام اور ہدایت کی بات آئی تو ویسی نے کہا ٹھیک ہے میں ایمان لاؤں گا لیکن اللہ کیا میرے اس قتل کے گناہ کو معاف کرے گا اللہ تک بات پہنچانے کا ذریعہ کون ہے جبرائیل تو حضرت وحشی کے پاس آنے سے رہے کوئی فریشہ وحشی کے پاس اللہ سے اس بات کا جواب دینا پیغمبر کے ذریعے سے کیا بیت رہی ہوگی آقا کو کہ آقا اپنے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی بات اللہ تک پہنچا رہے ہیں منوا رہے ہیں دل پر پتھر رکھ کر نہیں میں نہیں ایمان قبول کروں گا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا سورے قرخان کی آخری رکو کے اندر وحشی نے جو مطالبہ اللہ تعالیٰ سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو دیا وہ اس کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لے کر آتے ہیں بہن نہ ہو مطابع اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا وحشی نے کہا اللہ میرے ایمان کو قبول کر لے گا کیا اس گناہ کو معاف کرے گا بہن نہ ہو مطالبہ اللہ ان کی توبہ کو بھی قبول کر لے گا اب جو یہ بات رہ جاتی ہے کہ زخم تو منتقل ہو گیا گیا سوکھ اور زخم کی جگہ جو داغ ہے لوگ مجھے کہیں گے یہ وہ ہے جو ہندا کے اشارے پر حضرت حمزہ کا قتل کیا تھا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر کر ہاتھ بنا کر یہ ناچ رہا تھا ڈانس کر رہا تھا تو یہ کیا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے لگے جو ایمان لے کر آئے گا اور توبہ کرے گا کا اللہ حسنات وسان اللہ اللہ غفور نے کہا نہ صرف یہ کہ ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے بلکہ ان کے جتنے گناہ تھے اس گناہ پر ہم نیکیوں کے درخت لگا دیں گے پہچان بھی نہیں پائیں گے اگلی کہ یہ کون تھا کہ قیامت کے دن جب نام اعمال کھولا جائے گا تو اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا یہاں پر نیکی آ جائے اتنا اللہ محبت کرنے والا اور حقائق عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب یہ پیغام پہنچا ناچ دیکھو نقلے دیکھو قاتل کے اور ایک ظالم کے تمام ناچ پوچھا بیٹی کیا بات ہے کہا کہ میرے جو آقا ہیں سردار ہیں سردار ہیں وہ تازر ہیں متحر ہیں پرشتے ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں ابا تم ناپاک ہو میرے شوہر کے بسترے پر نہیں بیٹھ سکتے فتح مکہ کے موقع پر جب دیکھا کہ ہزاروں ہزاروں لوگ یس فلون فی دین اللہ ہی افواجہ دین اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہزاروں لوگ مکہ کو پتہ کرنے آ رہے ہیں حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا چاہتے یہ کہہ سکتے تھے کہ ابو سفیان تم اسلام سے محبت کر کر تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور تم نے توحید کو پسند کر کر ندی سے محبت کر کر نہیں نکل جاؤ کتنی دیر تھی آقا کو ٹکرانے کے لیے لیکن فرمایا جو کعبے کے خلاف کو پکڑے وہ امن میں چلا جائے گا جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہو جائے گا اس سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے اس سے ہم بدلا نہیں لیں گے اور وہ دشمن اسلام اور مسلمان جس کی بیٹی اپنے شوہر کے بسترے پر بٹھانے کے لیے تیار تھی اور طور اور صحابہ مکے والے مدینے والے کیا سلوک کرنے ہیں خود ان کی بیٹی ان کو آقا کے بسترے پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ان کی اسلام مسلمان دشمنی کی وجہ سے آقا نے دریائے رحمت یوں بہایا فرمایا کہ جو کابے میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا من دخل دارا سفیان بہو آمین جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا جیسے کعبے میں جا کر امن کا پروانہ مل گیا ابو سفیان کے گھر میں جا کر بھی اسے امن کا پروانہ اچھا موقع تھا مکے کی چابیاں آقا کے ہاتھ میں بھی مکہ فتح ہو چکا تھا وہاں کی اور سلط سلط آپ کے قدموں تلے تھی ایک ایک دشمن کا بدلہ دے سکتے تھے ابو سفیان کی ایک ایک غلطی کا مزہ چکا سکتے تھے آقا نے فرمایا لا نکل جاؤ آزاد ہو تم آج کے دن تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور دشمن اسلام دشمن مسلمان اور دشمن رسول اور دشمن خدا کا یہ مقام بلند کیا کعبے میں جو داخل ہوگا جیسے اسے امن ملے گا ابو سفیان کے گھر میں جو داخل کتنی بڑی ناخل کے اس کے خطاؤں کو معاف کیا غلطیوں کو معاف کیا توبہ کو قبول کیا عزت کا وہ مقام دیا کہ کہ جب جو جان کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی جو ہے امن کا پروانہ مل جائے گا آخر تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں مخلوق کے ساتھ محبت کرنا جیونوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا عورتوں کے ساتھ نیب برتاؤ کرنا آپ نے صاف ارشاد فرمایا ملم یار ہم یوسر کبیرنا جو بچوں پر شفقت نہ کرے بچے دیکھ کر کونے کونے پکڑے بچے دیکھ کر ایسے ڈرے سہنے جیسے کسی اڈے اور شیر کو دیکھ کر کوئی آدمی سہم جاتا ہے ایسے نہیں بات بچوں کے پاس گئے چچا بھتیجوں کے پاس جائے ماما خانجوں کے پاس جائے بڑا چھوٹوں کے پاس جائے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ بچے شفقت کے پیاسے اور محتاج بن کر لپیٹ لیں ملم یا رحم سکیرانہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے ولم یوقیر کبیرانہ اور جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے عزت نہ کرے فلحی سمینا وہ سب سے پہلے ہماری جماعت سے نکل جائے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکل جائے اسلامی تعلیمات کو دیکھیں آپ بچوں پر شفا جانور آ کر رونے لگا آقائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور مجھ سے شکایت کر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جاؤ جانور جانے لگا صحابی پیچھے پیچھے اور جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا آقا نے فرمایا کہ اس کے مالک کو طلب کر کے لانا تو وہ طلب کر کے لایا گیا فرمایا اونٹ نے مجھے شکایت کی کہ تم ضرورت سے زیادہ بوجھ اس پر ڈالتے ہو خبردار قیامت کے دن جس نے اونٹوں کے حق دلائے پرندوں کے حق دلائے بچوں کے غلاموں کے حق دلائے آقا دنیا سے پردہ فرما رہے تھے آقا کی زبان رسالت امام صاحب اللہ پر دو جملے تھے السلام السلام وما ملکت ایمانوں کو نماز نماز نماز نماز کو نہیں چھوڑنا نماز کو چھوڑو گے دین سے نکل جاؤ گے نماز کو چھوڑو گے آخرت کا بیڑا درد ہو جائے گا نماز کو چھوڑو گے زندگی میں تباہی بربادی آ جائے گی وہاں ملکت ایمانوں کو اور جو تمہارے غلام ہیں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا کتنی آپ نے انسانیت کی رعایت کی اور حقوق کو ادا کرنے کا آپ نے کتنا زور دیا جو آپ جو شریعت جو مذہب اسلام کیا وجہ ہے کہ کلام پاک کا دسواں پارا اور کلام پاک کا چودواں پارا ان دو پاروں کو چھوڑ کر کلام پاک کے بیچ پر آٹھ پاروں میں ساڑھے چار سو آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ وہ قوم جس قوم کے ساتھ اللہ نے بے پناہ احسان کیا بے پناہ انعامات کی بارش کی شاید حضرت آدم علا نبی نا علیہ وسلام سے لے کر آخائے عالم جناب محمد رسول اللہ وسلم سے پہلے تک اللہ نے کسی قوم کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہو کپڑے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی بڑھتا انسان کپڑے خود بخود بڑھ جاتے تھے اللہ کو اس قوم سے اس درجے پیار تھا اس درجے اللہ تعالیٰ کو محبت تھی کہا کہ میرے بندو تمہیں کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے تم بڑھو گے تمہارے کپڑے بڑھ جائیں گے کپڑے میلے بھی ہوں گے اور ایک کپڑا آدمی بار بار جب پہنے گا بوریت آئے گی سے ستر ہزار تک پیغمبر بھیجے پکاؤ لاٹھی ماریں گے گیا ایک قتل اور قتل کی کوشش وہ کتنی سخت دفاع ہے دنیا کے بنائے ہوئے قانون کے ماہرین جب دفاع بناتے ہیں اور وہ دفاع کسی پر لگتی ہے اتنا وزن ہوتا ہے اللہ کا وہ قرآن جو ابدی ازلی ہمیشہ رہنے والا جس کو سمجھے نہ سمجھے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ دس دس نے کیا دینے والا اور اٹک اٹک کر پڑے اور زیادہ کر دینے والا کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اور قوموں کا تذکرہ چھوڑ کر یہ جو بنو اسرائیل اسرائیل پیغمبر ہیں ان کی آل اولاد جو قوم ہے جس کو بنو کے معنی بیٹے کے اس پیغمبر کے بیٹے اور یہودی قوم ساڑھے چار سو آئے تھے ساڑھے چار سو آئے تھے ہم نے ہمیں ان کو عزت دی ہم نے انہیں اونچا مقام دیا اور ہم نے انہیں تو دی جب حضرت یوسف علیہ السلام سلامت کنان کے بازار کے اندر کنان میں کنویں میں ڈالے گئے ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا پھر وہاں سے وہ نکالے گئے مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے اور اللہ نے وقت وہ لایا کہ غلامی کی توق نکلی اور کنویں کی تاریخی سے نکل کر نکال کر اللہ نے انہیں مصر کے سخت و تاراج سے فائد کیا اور انہیں ان کے سر پر جو ہے تاج پہنایا مصر کی کی حکومت کا کہاں آپ تاریخی میں رہتے تھے کہاں آپ غلام بنا کر مصر کے بازار میں فروخت کیے جا رہے تھے اور کہاں آپ مصر کے بے تاج بادشاہ بنے ہوئے تھے وزیر خزانہ بنے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ صلاح و سلام جب مصر کے اندر بادشاہ بنے تو انہوں نے یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اسرائیل جو پیغمبر ہیں انہی کی اولاد میں ہیں یہودی خاندان میں ہیں بنو اسرائیل بھی وہی اور یہودی بھی وہی جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر بادشاہ بن گئے پورے بنو اسرائیل کو انہوں نے مصر کے اندر بلا لیا آؤ بھائی میں بادشاہ بن گیا جسے نوکری چاہے لے لو جسے مکان چاہے لے لو جسے بھی چاہے لے لو اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ سلام السلام کو اپنے بھائی کو اور اپنے دوسرے گیارہ بھائیوں کو خاندان کو قبیلے کو بنو اسرائیل کو یہودیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ بہت شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے وہاں جو بادشاہ ہوتا اس بادشاہ کا نام فراؤن رکھا جاتا فراؤن اس کا نام نہیں ہوتا اس بادشاہ کا لقب ہوتا جیسے فیصل اور کسرا روم اور ایران کے بادشاہوں کا لقب ہے تو مصر کا جو بادشاہ ہے اس کا نام اس کا لقب فراؤن ہوتا نام کوئی اور ہوتا تو فراؤن کے بعد فراؤن فراؤن کے بعد فراؤن گیا ایک مرتبہ ایک فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کے اندر آگ شولہ زن ہے اور بیت المقدس سے وہ آگ نکلی ہے اور اس آگ نے پورے مصر کو گھیرے میں لے لیا مصر کے جو رہنے والے باشندے ہیں سٹیزن ہیں ان کو فکبی کہا جاتا ہے فگ اور جو باہر سے آئے حضرت یوسف علیہ السلام اس زمانے میں ابراہیم کو لے کر آ گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنیامین کے بچے حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام والسلام کے بھائیوں کی نسلیں ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے یہودی کہا جاتا ہے تو کئی سو سال کے بعد وہاں ایک جنگ چھڑ گئی اپنے اور پرائے کے جیسے ہم ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر کہا جا رہا ہے بنگالیوں کو نکالو آسامیوں کو نکالو جے پور کے دھماکے کے بعد مسا مسلمانوں کو ملوث کیا گیا یہ بنگلہ دیش میں آئے ہیں پچاس فیصد علماء کرام کو گرفتار کیا گیا مدارس کے مدرسین اور معلمین کو گرفتار کیا گیا کیا بہانہ بنا کر یہ بنگالی ہے یہ پردیسی ہے یہ بنگلہ دیش میں آئے ہیں یہاں اگر رہیں گے یہ راجستھانی بولیں گے یہ ہندی بولیں گے انہیں بنگالی کے علاوہ کوئی زبان آتی نہیں یہ آج کی آنکھ یہ فراؤن کے زمانے کی سلائی تعصب کی وہ آپ ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی جاہلیت کے رسوم کو زندہ کرے گا اگر کوئی خاندانی حسب و نصب اور کوئی ملکی حسب و نصب کے بنیاد پر زندگی گزارے گا میرے آقا نے فرمایا اسے جنت کی بھی نصیب نہیں ہوگی آپ نے منع کر دیا کرم اللہ اللہ ہوتا ہے میرا پاکستان جیت جائے داؤ پر لگاتا ہے اور انہوں یہ صندوق ہے کھول کر دیکھا ہنستا کھیلتا مسکراتا چہرہ کہا کہ عجیب بچہ ہے تب فرون نے کہا تھا یہی بچہ شاید میری حکومت کے خاتمے کا ذریعہ نہ بنے اور سبق نہ بنے چنانچہ بیوی نے کہا نہیں یہ چھوٹا سا بچہ ہے جب بڑا ہوگا تو دیکھ اور پھر جب رخصتی ہوئی حضرت علیہ السلام السلام نے سوچا وہ خطی کا جو واقعہ میں نے مانا تھا اور خطی مر گیا تھا یہ اولڈ ہو گیا پرانا ہو گیا اسرائیل کو بھگا کر لے کر گیا ایک مقام وہ تھا جو سامنے سمندر تھا اور پیچھے گراؤنڈ کی قوم تھی میں کلمہ پڑھوں گا میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میں رات کچھ بھی سمجھتا ہوں پر اسے اللہ تعالیٰ نے وہی کی اے ملک الموت میری عزت و جلالت کی قسم اگر اس کا ہاتھ بھی لگ جائے گا زیتون کے تیل کی بوتل کو ڈبے کو میں تمہیں جان سے مانگوں گا ایک قدرہ کو پینے نہ پائے کا حکم تھا نہیں دیا زیتون کا دل تڑپ رہا تھا خطرات کی سختی تھی ہاتھ مار رہا تھا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا انتقال ہو گیا اس کا فرشتے کے دل میں خلیش تھی یہودی یہودی علیہ علیہ مقصودی اللہ نے ملک میں بھیج کر گاؤں میں بھیج کر تالاب میں بھیج کر اس کی پسندیدہ مچھلی اسے بنا کر تلا کر کھلائی اور یہ مسلمان کلمہ پڑھنے والا بیچارہ قریب کے اندر زیتون کا تیل قطرے قطرے کے لیے سرج گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بلا دیا اللہ تعالیٰ سے فریقے نے پوچھا اللہ ماجرا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں غیر مسلموں کی جنت دنیا ہی میں ہم نے بنا دی ہے اس نے نیکی کی تھی وہ نیکی کا جر دنیا میں دینا باقی رہ گیا تھا ہم نہیں چاہتے تھے وہ یہودی نیکی کے ساتھ آخرت میں آئے اور آخرت میں آئے گا ہو سکتا ہے جنت مانگ لے گا ہو سکتا ہے عرش کا مانگ لے گا اس نیکی کا بدلہ ہم دلانے کے لیے دنیا میں مچھلی کی فرمائش پوری کر کر کر اس کا حساب ہم نے برابر دیا اور جو یہ مسلمان بندہ تھا ہم نے جنت کی فلا منزل پر اس کا ایک مقام اور اس کے جو ہے جنت کی اپارٹمنٹ پر اور جنت کی منزل پر اس کا نام لکھا تھا لیکن ایک نیکی کی کمی مقام میں پہنچنے کے لیے تو چنا کے یہ تکلیف دے کر ہم نے اس نیکی کا اضافہ اس کے نام امان میں دے یہ راستہ ایمان کا اسلام کا یہ کاٹو بھرا راستہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں کا راستہ ہے یہ راستہ حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام کے آنکھوں سے آنسو بہانے کا راستہ ہے یہ راستہ پھر پیچھے پڑا ہے اور حضرت بھاگے بھاگے جا رہے ہیں یہ راستہ وہ راستہ ہے یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ جب نمرود نے جو ہے آپ کو روشن کیا حضرت ابراہیم کو داخل کیا جا رہا تھا یہ نمرود کی سلگائی بھی آگ کے اندر داخل ہونے کا راستہ ہے یہ راستہ شیر ہے کا وہ راستہ ہے جس میں ابو جہل کا سامنا کبھی ادبا کا سامنا کبھی شیوا کا سامنا کبھی اپنے دوست انہوں نے پانی میں شہد ملا کر دے دیا شہد حرام اور کبھی کسی حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ شہد ملا ہوا پانی پینا نہ جائے اے سنا اگر پر پی لیتے کیا ہونا کیا خطا ہو جاتی آپ کی جب اس پیالے کو لے کر قریب گئے شکرانے میں ولیمے میں نکاح کی محفل میں نلڈے نلڈے تک مسلمان کھاتا ہے دوسرے دن بدہستی کے پہانے الٹیاں ڈاکٹر کے پاس فوڈ انفیکشن کے انجیکشن حضرت مولانا کلیم اللہ صدیقی یہ یو پی کے رہنے والے ہیں ہمارے بزرگان میں سے ہیں بہت اونچا کام کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرے اللہ ان کے کام میں اور بڑھاوا دے اللہ حضرت کو صحت تو دے تا دیر حضرت کا سایہ حکمت پر باقی رکھے غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں ہزاروں وہ بھی کون وی ایچ پی والے بھاجپا کٹر متاثر یہ جماعت فضائل اعمال کی نہیں نکالتے تھی اب تو نوجوانوں کا ٹولہ کھانے پینے سونے کے لیے جا رہا ایک زمانے میں کسی مسجد میں تحجد کے بعد جب میں اٹھتا تھا جماعت والے اس بات والے حال میں رہتے ساڑھے تین بجے یہ لوگ اٹھ جاتے روز دعائیں کرتے تھے اللہ کی قسم اب تو فجر کی دوسری رقم میں لوگ آ رہے ہیں محلے کے باقی سے تقریر تحریمہ پر آ رہے ہیں اب کسی کو اس کی بیوی ستاتی ہو کسی کو خرچدار ستاتا ہو کوئی پولیس کے اندر وانٹڈ ہو اور کسی کا جو ہے کورٹ سے سمبند جاری بچنا ہو تو آپ جاؤ ہوتا چار مہینے لگا دو کہاں سے برکتیں آئیں گی حضرت جی کی کیا یہی تعلیمات کیا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ اب کر ہم کہیں کیا بھائی حضرت جماعت کے خلاف ہم کہیں کہ اسلام کرو جماعت کے سبے کو بزرگی کو عظمت کو واپس لاؤ اسے بدنام نہ کرو معاملات صاف کرو اجتماع میں شادی کر کر پیچھے سے جوڑے چاہے نہ لو لوگ گالیاں دیں گے کہ اجتماع میں نکاح کرنے والا پیچھے سے جوڑے کی رقم لے رہا ہے یہ منافق ہے حضرت اسلامی جماعت کے ہو گیا تبدیلی جماعت کے خلاف ہوتی ہم کہیں مسلمان کو نہ بنا تو ہم جو ہے اسلام کے خلاف جب جماعت یہ کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری جو دیوبند کی روح ہے جیسے انسان کے اندر जहर نام نہاد مسلمان حرام زادے کے جب ہے کبھی وہ یو پی جاتا ہے کبھی اترانچل جاتا ہے کبھی کیوں جا رہا بزنس کے لیے جا رہا رسول اللہ وسلم کے سنتوں کو زندہ کرنے میں بزنس کے لیے جا رہا ہے اور یہاں اس کی بیگم صاحبہ نلڈے تک کٹا کٹا کر دعوتوں میں جا کر غلام ہوا جب کمانے کے لائق ہوا اور کمانی سے اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا مولانا کلیم اللہ رشادی جو مکہ مسجد نیو سندر کے امام تھے یہ عام مولویوں کی طرح نہیں تھے اچھے مثال کے کھلی ذہنیت کے عالم تھے اللہ ان کی مقبرت کرے درجات کو بلند کرے وہ سوئمنگ کرتے تھے وہ کرکٹ کھیلتے تھے وہ ایکسرسائز کرتے تھے اللہ نے بتایا اب کوئی گارنٹی نہیں کہ جن کھیل کر ایکسرسائز کر کر سوئمنگ کر کر تم باڑی بناؤ گے تو ہم تمہیں دادا بننے تک زندہ رکھ نہیں اللہ نے کہا آ جاؤ تو چلے گئے انہوں نے خود کہا کہ اب شاید لگتا ہے کہ میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے تو ہم زندگی کے وہ مرحلے میں جب ہماری تین نمازیں ہو چکی ہے حضرت کا آخری وقت ستر پر آٹھ ستر پر سات سال کی عمر میں جب حضرت کے بیان کو قید مودی مسجد میں ہوا تھا شیواجی نگر میں وہ جو بیان پچیس سال پہلے سنا بھائی آپ ہمارے بیانات پر غور کریں یا کسی بھی آدمی کو دیکھیں ہر سال اس میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے کئی انسان ہے جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اس میں کمزوری آنا ایک قدرتی بات ہے فضلی بات ہے کل کی طاقت آج نہیں رہتی آج کی طاقت کل نہیں رہتی یہ کھٹیا غذائیں کھا کر یہ ملاوٹی جو ہے روٹیاں کھا کر انسان کی جگہ ڈھلتی رہتی ہے ستر سات سال کی عمر میں حضرت کی وہی بیان وہی جذبہ جذبہ وہی جو ہے جوش امنگ وہی تسلسل اور وہی اللہ سے بیان حضرت کی نجی مجلس میں ہم نے پوچھا حضرت آپ کے سامنے آپ کے بچے بوڑھے ہو گئے اور ہزاروں دنیا سے رخصت ہو گئے اب ہم ہیں ہم کھڑے ہو کر بیان نہیں کر سکتے ہم بیٹھ کر بیان کرتے ہیں لیکن وہ جو آپ کا مرحلہ تھا آج سے تیس چالیس سال پہلے آج تک وہی وہی تسلسل وہی قوت بیانی وہی جوش وہی عمر ستر پر آٹھ سال کی عمر میں حضرت نے فرمایا خراب کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت قیمتی مرکن کھاتا ہوگا حلوے کھاتا ہوگا پانی پیتا ہوگا حضرت نے کہا اس کا نام میری غذا ہے اللہ نے میری صحت کو جو باقی رکھا ہے وہ صبح کی باقی ہے اور ہلکی دشا لیتا ہوں آدمی اگر بدلی دِزا لیتا پریشانیاں ہوں گی حضرت مولانا نے فرمایا اس امت نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے اب بڑے بڑے مشانے غریب کر رہے ہیں پیشاب کر کی سنت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے ایک تو خواہشات کا غلام بنا رہے ہیں اور ایک اس کی صحت تباہ کر رہے ہیں ایک اس کو کاری اور چور اور اچکا بنا رہے ہیں حالات ہمیشہ ایک نہیں رہتے آج اللہ نے آپ کو دیا ہے آج کھلا رہے ہیں کل اگر آپ کے حالات پلٹ جائیں کھلا نہیں پائیں گے ان بچوں کو دیکھ کر آپ موت مانگیں گے یا اللہ یہ بچے عید میں پہنتے تھے حصہ لگاتے تھے آج پرانے کپڑے پہن رہی یہ ناشتے میں یہ کھاتے تھے یہ آئس کریم کھاتے تھے یا ایسے جو ہے موج کرتے تھے ایسا نہ کرو وسیع وسیل کرنے لو خواہشات پر کبھی اس نے پابندی نہیں لگائی میری ماں اسی وقت اگر میرے خواہشات پر پابندی لگاتی میں چور کو چکا نہ بنتا تم چور نہ بناؤ اپنے بچوں کو وہ چکا نہ بناؤ اور دنیا کی ایک عدالت وہ ہے تم جانتے ہو دنیا کی ایک عدالت وہ ہے کہ جہاں اولاد ماں باپ کے خلاف کیس نامل کرے گی ایک عدالت وہ ہے کہ جہاں اولاد اپنے ماں باپ کے خلاف کیس بک کرے گی میں آپ کو پوچھتا ہوں گا اگلی جمعہ ان شاء اللہ کہ اولاد کس طریقے سے ماں باپ کی دشمن بن جاتی ہے کھلا کر پلا کر تم بچوں کو صحت نہیں دے رہے ہو نفس کے پجاری بنا رہے ہو شریعت کا مثال یہ ہے کہ جب حضرت سید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا پانی میں شہد ڈال دیا روح افزا اور ڈرائی فروٹس کا ہریرا بھی شہد کے دو ڈراپ ڈال دیے جب قریب میں اس پیالے کو لے کر گئے نام سے شہد کی خوشبو آئی فرمانا کہ دور کرو دور کرو دور کرو صاحب نے عرض کیا ہے ابو بکر صدیق کون ابو بکر کون کون ابو بکر جنت کے دروازے ابو بکر کو کہیں گے اے ابو بکر میرے راستے سے داخل ہو جاؤ میری عزت بڑھ جائے گی دنیا کا ہر بچہ انسان جنت میں جگہ پانے کے لیے تڑپے گا اور جنت ابو بکر کو پانے کے لیے گی دروازے کہیں گے ابو بکر آ جاؤ میرے آ جاؤ میرے سے آ جاؤ روزے کا دروازہ نماز کا دروازہ خیرات کا دروازہ سلا رحمی کا دروازہ یہ دروازے ہر دروازہ کہے گا تم اس میں اچھے تھے تم اس میں اچھے تھے وہ ابو بکر جس کے لیے جنت طرف تھا جنت بھی مانگے اللہ سے جب شاہ ملا پانی آیا کہا کہ دور کر دو کہا ابو بکر کیا ہے نہیں ابو بکر کو ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک تعالیٰ ابو بکر کے دنیا میں لے کر چکا ہے اور ابو بکر خالی ہاتھ آپ سے روکے جائے کائنات میں ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہے کائنات میں سب سے اونچا مقام حضرات صاحب کرام نے امت محمد یا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوگا لیکن فرماتے ہیں شہد کی پانی اگر مجھے مل جاتا ہے مجھے ڈر ہے کہ خدا کہیں نیکیوں کا بندہ دنیا میں چکتا تو نہیں کر رہا ہے تو یہ وہ راستہ ہے آزمائش کا امتحان کا ابتدا تھا بنو اسرائیل کے لیے حالات آئے امتحانات کے آزمائش کے اور جب آئے تو اب وہاں سے اس کی بربادی کے دن الٹے الٹی گنتی شروع ہو گئی انہوں نے کہا جن لنا آ لیا وہ بچڑے پوچھتے ہیں ہمیں بھی جو ہے خود دے دو بولتا توحید کی بنیاد پر جس قوم کو بنایا تھا من و سلوا آسمان سے نازل کیا تھا جن کے کپڑے کے ساتھ بڑھایا تھا جن کے بچے پانچ سو سال کے بعد بالغ ہوا کرتے تھے اور جن کے اوپر بادل بنا کرتا تھا وقت وہ آیا کہ اللہ نے ان کے چہروں کو سوبر کا چہرہ بنا دیا اللہ نے ان کے چہروں کو کتوں کا چہرہ بنا دیا بندر کا چہرہ بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کی ساڑھے چار سو کے اندر ان کی برائی بیان کی کتے کے ساتھ بلی کے ساتھ ابو سفیان کے ساتھ اور نبی کے دشمنوں کے ساتھ عبداللہ ابن ابن اب جو رئیس المنافقین تھا آقا اس کی نماز جنازہ نسارا بنا کر اٹھایا جائے گا میں آپ کو انشاءاللہ وہ چیز جو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ ایک یہودی نے حضرت امیر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا زمین کا وہ کون سا حصہ جس پر صرف ایک مرتبہ سورج شروع ہوا سورج بھی ہے زمین بھی ہے لیکن اس زمین پر سورج نہیں گیا میں انشاءاللہ کے جواب کو اگلے جمعے عرض کروں گا اور یہ ضروری عنوان ہے کہ یہود اور نصارہ میں وہ کیا برائیاں تھی وہ کیا خرابیاں تھی کہ اللہ کے نبی رحمت اللہ ہونے کے باوجود مکے سے مدینے سے جیسے کتوں کو نکالا شیطان کے پلوں کو نکالا اور اللہ کے نبی اس قوم سے چار مرتبہ جہاد کیا یہود و نصارہ سے چار مرتبہ جہاد کیا امت کو وارننگ دی ان کی تفریح ان کا کلچر ان کا تمدن ان کے چہرے ان کے کپڑے ان کے مکڑے ہر چیز نہیں اپنانا ہر چیز نہیں اپنانا جو شریعت انسانوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ دشمنوں